ہاں، یہ بھی انہوں نے لگایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور یہ اپنے نبی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہا کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے بادشاہ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے اللہ تعالیٰ کے نبی رسول تھے ہاں بس اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے یہی مسلمانوں کا عقیدہ اور کسی بھی کسی بھی نبی کی تنقید کرنا اسلام نہیں سکھاتا کسی ولی کی کسی نبی کی تنقید نہیں سکھاتا اسلام تو یہ خطبہ سننے کے بعد اور یہ عقیدہ سننے کے بعد نجاشی نے ایک تنگا اٹھایا زمین سے اور اس کے بعد کہا کہ جتنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی ہے ان کی ان کا مقام بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام اس کے اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے بالکل صحیح انہوں نے تو وہی بات ہے کہ اعتدال جس کے مزاج میں ہوتا ہے وہ بھی نہیں بڑھتا اور اگر جو لوگ جیسے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں کوئی کچھ بنا دیتا ہے کوئی کچھ کوئی خدا مانتا ہے کوئی خدا ہی مانتا ہے کوئی جو ہے اور کوئی اللہ کا بیٹا بنا بنا دیتا ہے تو جس کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے اس میں جو ہے کہا بالکل انہوں نے صحیح پھر وہ ایمان بھی لائے نہ چاہیے آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی اعتدال یہی چیز ہے ظلم اعتدال کے خلاف ہوتا ہے یہی ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی اس لیے کہ آنکھوں کو صحیح استعمال کرو والدین کو نگاہ رحمت سے دیکھو ایک حج مبرور نقلی کا ثواب ملے گا تلاوت کرو اسی آنکھ سے حفاظ کو بھی چاہیے کہ دیکھ کر تلاوت کریں حفاظ کرام کو بھی چاہیے کبھی کبھی دیکھ کر بھی تلاوت کریں حضرت شیخ الحدیث نے فضل قرآن میں لکھا ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرنے سے آنکھوں کی ڈاکٹر کے پاس جاؤ ارے بھائی اس کے لیے تو چھٹی کرنی پڑے گی چھٹی کرو جاننا ہے تو جہان ہے روحانی جسم بیماری چھٹی کی ہر کام آگے ہوتا ہے شیخ کی مجلس تبلیغ میں وقت لگانا اور جتنے ضروریات دین ہیں وہ سب ثانوی درجہ ہوتا ہے ہمارے بعض جگہ نمازیں تک نمازیں تک جو آدمی اس کے چکر میں جماعت چھوڑ دیتا ہے نماز تک چھوڑ دیتا ہے مفتی تو اسماعیل صاحب کے اصلاحی خطابات میں کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ نے ہمیں بتایا کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ظہر تو جماعت سے پڑھتے ہیں فجر کا پتہ نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے تین باقیہ نمازیں عصر مغرب عشاء کلینک پہ جا کر وہ کلینک میں بیٹھتے ہیں لہٰذا نہیں پڑھتے عشاء کے وقت میں دو نمازیں قضا پڑھتے ہیں عشاء جو ہے بہت جماعت سے پڑھتے ہیں پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے جماعت سے پڑھنے دے گا میں بھی تو خدمت خلق کر رہا ہوں میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں پھر مفتی تقریفانی صاحب پھر اس میں لکھتے ہیں کہ یہی سمجھنے سمجھ کا پھیر ہے خدمت خلق اس وقت جائز خالق کی اطاعت کا موقع نہ ہو خالق کا حکم جب سامنے آ گیا خدمت خلق خدمت خلق نہیں ہے اب گناہ ہے اب گناہ ہے جس طرح نماز جماعت کے وقت میں تلاوت کرنے والا ثواب نہیں کما رہا ہے اسی طرح خدمت خلق کرنے والا بھی کبا ثواب نہیں کما رہا ہے بلکہ گنوا رہا ہے یہی سمجھ کا پھیر اب وہ سمجھے کہ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ, یہ بھی تو ایک خدمت ہے یہ بھی خدمت ہے لیکن جو اول ہے وہ اول ہے فرض فرض ہے فرض فرض ہمارے جی نوجوان مدرسے میں آج آپ نے کہا نماز میں غائب ہوتے تو میں نے بتا دی قرآن پڑھنے آئے دو گھنٹے لگا لو بسل میں وقت میں وہ پڑھتے ہیں امتحان ہو رہے ہیں بہت پڑھائی ہے پڑھتے ہیں تو پڑھائی ضروری ہے اور آپ کا اور کام بھی ضروری ہے اگر غیر ضروری ہے تو نماز غیر ضروری ہے تو نماز تو اتنا انہماق دنیا میں اسی کو ورنہ دنیا اگر اگر احمد لوگ نہ ہوتے تو دنیا برباد ہو جاتی اگر احمق لوگ نہ ہوتے تو دنیا برباد یہ دنیا میں دن رات محنت کرنے والے یہی یعنی احمق لوگ ہیں دن رات محنت کرنا اللہ کو ناراض کرنا نماز چھوڑنا اس کے لیے جھوٹ بولو سب دنیا کے لیے سب جائز اور آخرت کے لیے ذرا معاملہ فوراً سوچتے ہیں کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیا اس کا ریٹرن کیا ملے گا اس کا دنیا والے کیا کہیں گے سب سے پہلے دنیا والے حالانکہ دنیا والے تو کبھی خوش نہیں ہوں فرماتے تھے کہ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو دنیا والوں کو شیر سنا دو اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت کہیں غصہ نہ بنا دے تم کو بھی محبت کہیں غصہ نہ بنا وہ محبت جو ابھی زبان پر ہے اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی پھر وہ ڈرے گا نہیں بلکہ اور ایسا چلے گا مستانہ وار دیوانہ وار لا خاخو لو متلائم یہ اللہ تعالیٰ کے شاپ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں کوئی کہتا رہے کوئی کوئی باتیں مناتا رہے ہمیں تو اپنا راستہ طے کرنا ہے اور وہ بھی فرماتے چاند جب چودہ رات کا چاند ہوتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے اتنی روشنی ہو رہی ہے ان کو چاہتے ہیں اندھیرا ہو رات ہو گئی اتنی روشنی چاند وہ بھونکتے ہیں تو مولانا وہ فرما رہے کہ ان کے بھونکنے سے چاند رک جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے کچھ نہیں بھونکنے رفتار سے چلتا ہے کتے بھونکتے رہتے تو یہ لوگوں کے کہنے سے رکنا اور سوچے ہوئے سوچ میں پڑ جانا اگر میں ایسا کروں گا مگر لوگ کیا کہیں اگر شادی بچہ پیدا ہوا کاش اگر مگر کا ملاپ ہوگا تو بچہ کاش ہی ہوگا کچھ نہیں ہو سکے گا اور زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے کوئی بڑھ کے قربانی مانگی بھی نہیں جا کل تک کتنی ٹھاٹ باٹ تھی جانے والی آج کون پوچھنے والا ہے خبر میں چلے گا سب کو پتہ چلے گا جو ظالم ہے اس کا اور ظلم ظلمات فی الیوم ظلمات یوم ظلم قیامت کے دن اندھیر ہوگا ظلم ظلمات سے ہی ہے ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو یہ اندھیرا ہے ظلم یہاں پہ کہتے ہیں تم جانتے نہیں ہمیں ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے وہاں پتہ چل جائے گا کون کیسا کر سکتا ہے سب کا جتنوں پہ ظلم کیا سب ظالمین جو ہے اس, اس کا گناہ اس کھاتے میں ڈالا جائے گا جو ظالم ہے مظلومین کا مظلومین کا گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈالا جائے گا پھر پتہ چلے گا کیا دنیا سے لے کر آئے میری امت کا شقی فرمایا وہ شقی ہے جو عبادت بھی کرتا ہے بظاہر بہت سے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں لیکن لوگوں کو ستاتے بھی ہیں لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ کوئی الو بنا رہا ہے کوئی جو ہے وہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچا رہا ہے کوئی ڈرا دھمکا رہا ہے سب ایک وقت آنے والا ہے شاید کہتا ہے وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زبان میری یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان یہاں پہ چر زبانی نہیں چلے گی کھوٹا لا یعادل صغیرتا ولا کبیرہ کوئی چیز نہیں چھپائی جائے گی نہ چھوٹا گنا نہ بڑا گنا سب تش تس بام کر دیا جائے گا انسان حیرت سے دیکھ رہا ہوگا یہ کیا ہے یہ تو اس نے میرا کوئی بھی گنا نہیں چھپایا اور یہ میرے اعلیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کیا بات ہے تو ہر چیز امانت ہے ہمارے جسم میں یا اللہ تعالیٰ فرمایا وہ جانتا ہے جانتا ہے چوریا کا مطلب گھما کے دیکھنا جو تم آنکھوں کو گھما گھما کے دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت باخبر ہے ان اللہ خبیر اللہ تعالیٰ تمہاری صنعتوں کے بنانے سے بھی بہت زیادہ باخبر ان اللہ خبیر بی آدھا بن جوائے ہمارے آدھا کی حرکت اور جوارح کی حرکت سے بھی باخبر ہے یہ حرکت کس لیے ہو رہی ہے آج کدھر چل رہے ہیں ان اللہ خبیر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باخبر ہے لہذا یہ سب چیزیں سننے والے جو مستثنا ہیں پاکستان لیکن بل دینے والے سوچ سمجھ کے استعمال یہ بل ایک ساتھ آئے گا اچانک آئے گا وہاں اتنی بات کی ہم اسی لیے ایسے بزرگ بھی گزرے حضرت شیخ نے لکھا ہے ایسے بزرگ بھی گزرے جو بات دن بھر میں کرتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے پھر رات میں حساب کتاب کرتے تھے کہ آج کوئی بات زیادہ تو نہیں گئی بلا وجہ تو نہیں گئی ایسے لوگ ہم کیا بس زبان چل رہی ہے زبان پھسل گئی گولی گالی بہتان اس کا بھی جواب دینا پڑے مومن سب وہ شتم کرنے والا نہیں ہو زبان کا حق یہ تھا کہ اس سے ذکر اللہ کرنے فرمایا صحابی سے آپ نے تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں رقب اللسان رہے رقب اللسان کا کیا مطلب ہے گیلی رہے اللہ کی یاد سے تر رہے رقب اللسان زبان گیلی بھیگی رہے یعنی اللہ کی یاد میں مست رہے بس سبحان اللہ ماشاء اللہ کوئی حیرت کی بات جب دیکھتے حضرت ابو ذر غفائی کا جنازہ دیکھا حضرت عبداللہ بن فعود نے فعلنا فعلنا لا الہ الا اللہ حیرت اور تعجب ساتھ ساتھ یقین ہوا کیا تھا کہ حضرت ابو ذر غفائی الگ الگ تھلگ رہتے تھے کیونکہ حضرت ابو ذر کا مزاج یہ تھا ایک وقت کا کھانا موجود ہے تو دوسرے وقت کا کھانا جائز نہیں ہے کمانا پہلے سے جب موجود ہے اس پہ اکتفا کرو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور آپ نے فرما دیا تھا چند صحابہ موجود تھے آپ نے فرمایا تم میں ایک میرا صحابی ہے تم میں ایک ایسا ہے میرے صحابہ میں جو اکیلا رہے گا زندگی میں بھی اور اکیلا وہ مرے گا بھی اور لیکن اس کے جنازے میں صحابہ کی ایک جماعت شریک ہو اور تقسیم بھی اس کی ہوئی حضرت ابو ذر نے جب انتقال کے قریب پہنچ گئے اور الگ تلگ رہتے تھے حضرت عثمان سے اختلاف چلتا تھا حضرت عثمان جواز کے قائد تھے کہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ نعمت دی مزاج کے اختلاف صحابہ بھی رہا کہتے یہ کیا ہے بھائی وہ فلاں کو دیکھو وہ تو ستو پھونک رہے تھے آج کے اہل اللہ پستہ بادام کھا رہے ہیں کھا رہے تو کھا رہے تو اپنا اپنا مزاج ہے اللہ والے ضروری کہ پانی میں روٹی بھگو کے جو ہے وہ کھائیں وہ جب تک طاقتور نہیں رہیں گے دین کا کام کیسے ہو لیکن ان کا مزاج بہت غالب تھا اور یہ یہ اضطراری نہیں تھا اختیاری تھا ہمارا اضطراری اختیاری تھا جان کر یہ حضرات فقر کو بولتے تھے ان کو فقر محبوب تھی فقر ان کو محبوب تھا آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے فقر و فقری فرمایا فقر میرا فخر ہے میں چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں تو شکر ادا کروں ایک وقت نہ کھاؤں تو تو حضرت ابو ذر اسی طرح مزاج کے عثمان سے بنتی نہیں تھی کنارے کی طرف ہوگی رہتے تھے دور ذرا بستی سے دور تو انتقال کا قریب آ گیا مہمان کو دیکھ لے تو مجھے تو حیرت اور خوشی دونوں ہے تو خوشی سے پڑھا لا الہ الا اللہ اور پھر یہ اس کی تصدیق کی کہ آپ علیہ السلام اسلام نے فرمایا تھا کہ تمہارا ایک دوست ہے اکیلا وہ رہے گا دنیا میں بھی اور اس کی اکیلا مرے گا لیکن جنازہ جو ہے صحابہ پڑھیں گے حضرت عبداللہ بن محفوظ کو بھی یاد تھا لہذا پھر سب نے جنازہ پڑھی سب نے درست کر کے جنازہ پڑھی پھر آگے عمرے کے لیے گئے اور حضرت ابو ذرہی کے بارے میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے آپ علیہ السلام نے کہا آدھا ابو ذرم آدھا ابا ذرم ابو ذر جو ہے عربی میں نہیں کہا جاتا مفتی تو قسمانی صاحب دام وکاتم فرماتے فلا جگہ جو ہے فلا فلا صحابی یا تابعی کی خبر بتائی جاتی ہے لیکن ان لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ ہے یا نہیں اور سمجھ میں بھی اس طرح آتا ہے کہ اس میں ابو لکھا ہوا ہے جو ان کا طریقہ نہیں ہے زیارت کا وہ ابا در اس طرح پڑھتے لہٰذا یہ منفی ہونے کی ایک دلیل بھی ہے تو ہاضا بدر رنگ ہاضا یہ ابو ذر ہے اچھا تو میں کیسے پتہ چلا یہ ابو ذر ہے اور بھی تو بہت سارے صحابہ کہا کہ ان کا ذکر تو اپنا اپنی اپنی اپنی پڑی ہے جس کو اپنی پڑی ہوگی فرماتے ہیں اپنے گناہ کو اپنے حالات کو اپنے اعمال کو اپنی حالت ہر آدمی جانتا ہے اس کو سمجھو کہ یہ پھانسی کا کیس ہے اور دوسرے کے گناہوں کو میونسپلٹی کا چالان سمجھو چالان تو آدمی دو سو چار سو روپے جمع کرا دے گا اور فارغ جائے پھانسی کا کیس کیسے صحیح ہوگا ہمارے گناہ تو اتنے ہر آدمی اپنے بارے میں یہ سمجھے پھانسی کا کیس ہے اور دوسرا جو ہے جتنے حالات برتر ہوتے ہیں اہل اللہ اتنا اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں مٹاتے ہیں اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں بات وہی ہم کیوں ہم اس لیے اپنے آپ کو اکڑتے ہیں کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ اصلاح کرنا اور ہے اور دوسرے پہ تنقید کرنا غیبت کرنا یا اس پر اعتراض کرنا دیکھو فلا صاحب کو آج کل کیا اگر سمجھانا ہے تو سامنے جا کے سمجھا کبھی آئینے نے کہا کہ تم سے پہلے جو آیا تھا اس کے چہرے میں نشان تھا جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں ہمارا ہی چہرہ دکھاتا ہے سکھ زبان نے کہا کہ آئینے کے سامنے چہرے اتر جاتے ہیں کیوں لوگ اپنا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں گفتگو کے وقت پیشانی پہ اتنی سلوٹیں پہچانا ہی نہیں آپ ارے بھائی تو مسلمان تو تو پہلے گفتگو کے وقت پیشانی پہ اتنی سلوٹیں محترم تہذیب کی توہین فرماتے ہیں تو انسانیت کے ساتھ محترم تہذیب کی توہین فرماتے ہیں تو آئینہ کبھی دوسرے کو نہیں بتاتا اپنے ہر آدمی کو بتائے المؤمن مرآت المؤمن مومن مومن کا آئینہ المؤمن اخو المؤمن مومن مومن کا بھائی بھائی کو کیسے سمجھاتا ہے پہلے بھائی سمجھے پھر سمجھائے لیکن اس کی برائی کرنا یا اس کو کم سمجھنا یہ دلیل ہے کہ ہماری ابھی خود اصلاح نہیں نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا اور اس کا ایک شعر اور ہے عجیب یہ دلی کے آخری یادگار مشاعرے میں بہادر شاہ ظفر کا کلام پڑھ کر سنایا گیا خود نہیں آ سکے تھے حالات ایسے تھے لہذا بھیج دیا تھا کلام اور کسی نے پڑھ کے سنایا میں سمجھتا ہوں پورے مشاعرے میں سب سے بھاری وزن تھی بادشاہ بھی ایسی شاعری کرتے آج کے تو چھوٹے موٹے سے نہیں جانتے ان کو پہلے سے ذوق ہو بعضوں کا ذوق پہلے سے ہی ہوتا ہے تو اس زمانے میں نہیں ذوق عام تھا اور ذوق بھی شاعر تھے اس زمانے میں ذوق بھی شاعر تھے اور اور سودا بھی تھے اور اسی طرح اور بھی تھے اس نے غالب نے جس کے لیے کہا تھا بنا شہر کا مصاحب پھرے ہے اتراتا مگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے اپنا نام لے کے دوسرے کو رکھ کے سنا دیا یہ بھی شاعروں کا ایک طریقہ دوسرا شعر بادشاہ ظفر کا اور یہ دونوں شعر مفتی محمد شفیع صاحب رحم اللہ تعالی نے یہ دونوں شعر معارف القرآن کی زینت بنائے تفصیل کے ذیل میں یہ اشارہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و زکا صاحب فہم و زکا سمجھدار ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے پیش کہتے ہیں غصے میں جسے پیش میں خوف خدا نہ رہا میں یہ کر دوں گا چاہتے لوگ مجھے خوف خدا والی ہونا چاہیے جس میں قدرت ہمیں اس پر ہے سامنے والے پر اس سے بہت زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے پکڑ ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے اتنا معاف کر دیں باتیں بھی کر رہا ہوں صرف میٹھے چاول کے لیے آتے ہیں قاری صاحب کو پیسہ ملتا ہے بچوں کو میٹھے چاول یا مٹھائی مل جاتی چلو یہ کام ہمارے یہاں بالکل پابندی اشارت والا کے بھی تھا کہ کوئی بچہ باہر نہیں جائے گا بچے پڑھنے آتے ہیں قرآن خانی کرنے جاتے ہیں لہٰذا یہ طریقہ صحیح خود پڑھو بھی جتنا پڑھنا چھوٹی چھوٹی چھوٹی سنتے پڑھ لو سورہ یاسین شریف پڑھ لو سورہ اخلاص پڑھ کے تین مرتبہ اپنے والدین کو ثواب روزانہ حضرت والا کو بھی پہنچانا چاہیے حضرت والا فرماتے ہیں مجھ سے جو رابطہ رکھنا چاہے تو مجھے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے روزانہ بھیج دیا گیا کتنا آسان ہے کوئی میری منٹ بھی نہیں لگتا تین مرتبہ حقیق محمد فرماتے امتی کو چاہیے محبت کا حق یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین سو مرتبہ سورہ اخلاص الگ سے پڑھ کر صرف آپ کو ثواب پہنچائے اس میں کسی کو شریک نہ کرے یہ آپ کی عظمت کا حق ہے ہمارے اکابر ہیں جو عظمت کو بھی دیکھتے ہیں اور اور محبت کو بھی دیکھتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں صرف محبت میں پاگل نہیں ہو جاتے بلکہ اطاعت بھی کرتے ہیں اور عظمت کے ساتھ کرتے ہیں میرے میرے رسول رسول کو کو جو ہے عظمت ان کی عظمت اپنے دلوں میں لاؤ ان کے سامنے بے باکانہ باتیں مت کرو جب یہ نازلی صحابہ اتنی آہستہ بات کرنے لگی تھی کہ آواز سمجھنا مشکل ہو گیا اپنی آواز کو اپنے بڑوں سے پست رکھو اپنے بڑوں سے اپنی آواز کو پست کرو تعمیر مسائل سلوک میں یہ ادب شیخ کا بھی لکھا ہے اس کے سامنے بھی بے باکانہ باتیں بلند آواز سے باتیں مت کرو ہاں باتیں مستثنا ہوتے ہیں لیکن مستثنا والوں کو بھی چاہیے کہ وہ وہ ڈرتے رہیں وہ اپنی حالت کو کو بتاتے رہیں اچھی حالت بھی بتائیں اور بری حالت بھی بتائیں اس کے بعد کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسا نہ ہو لیکن اگر ہو رہا ہے تو وہ حالت بھی اپنے شیخ کے سامنے رکھے کہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا ہے شب بیداری اپنی جگہ آوزاری اپنی جگہ لیکن لیکن اپنی قیمت خود نہ لگائے حضرت والا نے شیخ مصرا میرا اسی میں اسی غزل میں ہو رہا تھا لیکن اس کا پہلا مصرا نہیں ہو رہا تھا غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی وہی والی زمین نہیں میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں مگر جب سامنے جاتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی اور بھلا وہ کیا اٹھائے گا عالم دین محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس سے فجر میں اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی سردی بڑی نمازی کم ہو گئے اور گرمی بڑھتی ہے تو بھی نمازی کم ہو جاتی ہے کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی دیر سے سونے کی آتی ہوتے سردی بڑھتی ہے تو بھی کم ہو جاتا ہے اللہ وہ محبت جو ہونی چاہیے سردی گرمی کیا چیز سردی گرمی کیا چیز اصل تو اللہ کی محبت اگر حاصل ہو گئی تو ساری رات جاگنا آسان ہے عالم ہے کہ بے لاکھ پڑا سوتا ہے اے دوست مگر رات کے سناٹے میں لے لے کہ تیرا نام کوئی ہوتا تو جس سے فجر میں اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی اور اس میں کہ غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی سے پتا چلتا ہے کہ جو آدمی پچیس شیئر لکھ سکتا ہے غزل میں وہ ایک مصرا کیوں نہیں لگا سکتا جب تک اوپر سے نہیں آئے گا نہیں لگا سکتا میں نے تھک کے پھر حضرت والا سے عرض کر دیا یہ مصرا تو ہوگی اس کا پہلا مصرا نہیں ہوا حضرت والا فوراً لگا دیا حضرت والی کیا کہتے ہیں غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی حضرت والا فرمایا میری میری قیمت بروز حشر خود مولا لگائے میری قیمت بروز حشر خود مولا غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں غلام تعریف کر دے تو ارے کر تو بہت اچھا بیان اب غلام جو ہے بھول جائے ہاں ہمارے فرمان جیسا کوئی کہا من چنی دی گئے نیل حضرت والا ہونا جو من چنی دی گئے نیل کہتا وہ من چنی ڈنگ گئے نیل ایسا جیسا کوئی بیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو سب کچھ ہے ایک ایک عورت تھانی فرماتے ہیں ایک نوجوان لڑکی سے سیکھو نہ علاج اور اپنے آپ کو کو وی آئی پی سمجھنا سے سیکھو دلہن بنا کے اس جھلنی وڑنی دیا پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور پھر سہیلیوں نے بہت تعریف کی تو اس رو رونے لگی کہا روتی کیوں انہوں نے تعریف کی ہے کوئی برائی ہوئی کی ہے کہا تعریف تو نے کی ہے نا خوش تو میں جب ہوں گی جب میرا شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے تمہاری تعریف سے ہمیں ہمیں کیا ملے تم تو سہلیاں ہو شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے پھر اس نے حضرت ہندی میں لکھتے ہیں جھڑنی تو بناؤ پیا اپنے منا سے پیا من بھاولا کے نائی اس طرح اللہ پڑھتے تھے کہ ہم یہ یہ زیور تو میں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے پتا نہیں شوہر کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا یہ عمل تو ہم کر رہے ہیں اگر وہاں قبول ہے تو سب کچھ ہے اور نہیں ہے جو اکڑے گا تو اس کی قبولیت کی بھی آگے بڑھ جائے گی اپنا کمال سمجھا سب شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرے ماں بن حسن فمین اللہ جو نیکی پہنچ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو برائی پہنچ جائے وہ ہماری حرکت برائی کو ہم فوراً کہتے ہیں نفس شیطان نے کرا دیا آج تو شیطان نے بہکا دیا آج تو کیا کروں گا بہکایا شیطان نے اور عمل ہم نے کیا الٹا ہونا چاہیے کہ عمل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو گیا اور ہم تو ہیں ہی ایسے کہ ہم سے گناہ یا اللہ ہم نالائق ہیں اور نالائق سے نالائقی کو دور ہو سکتا ہے لیکن آپ کریم ہیں آپ معاف کروا دیں آدمی اعتراف کر اعتراف کرنے والے کا کو معاف کر دیا جاتا ہے قانون بھی معاف کر دیتا ہے تھوڑا بہت مال چوری کیا جس نے اس نے کہا جا کے بھائی میں نے چوری کیا یہ مال واپس لے لو تھانے اللہ تعالیٰ سے معافی میں نے بہت تالاکی کر دی تعالیٰ جوش میں آئے جو مایوسی کا کوئی راستہ نہیں لیکن مایوسی بھی زیادہ نہ ہو اور جرت بھی زیادہ نہ ہو آج دونوں کے درمیان میں کم ہے بعضوں کو جرت زیادہ ہے ارے میاں کیا ساری دنیا گنا کر رہی ہمارے پیچھے مولوی لوگ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے بتائیے معصوم کوئی ہے نہ معصوم ہے نہ ہو سکتا ہے عام بشر بعض اہم اللہ مستثنا ہے کہ وہ ان کو بعضوں کو عصمت حاصل ہوئی لیکن ہر آدمی بشر جو ہے وہ وہ محفوظ تو ہو سکتا ہے لیکن معصوم کہنا مشکل ہے بشر تو پھر کیا ہوگا گناہ ہوگا لیکن گناہ ہوگا پھر توبہ کر لیں گناہ تو ہوگا کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز لیکن ہو جانا اور ہے اور جان جان کے گناہ کے عطے تلاش کرنا ایسی سیریز ایسی ایسی موویز اپنے گھروں میں رکھنا ایسی چیزیں اپنے موبائل پر رکھنا اپنا امتحان خود لینا ہے جب نفس کا غلبہ ہوگا فوراً شروع ہو جائے اسی لیے پردہ کرو اگر اگر بے پردگی میں کھانا ہوگا بھابھی سامنے بیٹھی ہے اور بیوی بی کی بہن جس کو سالی کہا جاتا ہے وہ بیٹھی بڑے منتقی پرہیزگار ہیں تھوڑی دیر میں شیطان نے چت کیا اور سب جن کی نہیں تقصیر کمند آنکھیں ہیں ظالم یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا ایک مرتبہ اعلان کر دیں کہ ہمیں بس پردہ کرنا ہے یہ پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ پردہ حسینوں سے میں کرتا ہوں کہ اگر ساری عورتیں پردہ کر لیں ہماری مائیں بہنیں سب پردے میں آ جائیں مردوں کا مسئلہ آسان ہو جائے اور سب مرد نگاہوں کی حفاظت کر لیں تو عورتیں خود خود پردہ کر لیں کیا کریں گے بےچارے کوئی جب مال بکے گا نہیں تو مارکیٹ میں آئے گا نہیں لیکن بات نہیں دونوں سب کرنے کے لیے تیار نہیں تو جو سن رہے ہیں وہ کم از کم اپنی آخرت کو ہم سب بچائیں اپنے اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں ورنہ اعمال جو ہیں اعمال کے انوارات آنکھوں کے راستے سے نکل جاتے ہیں ایک طرف ہمارا دونوں چل رہا ہے معاملہ اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ ساتھ چلو Fear the timing of دوسروں کے سامنے بھئی تصویر کھینچنا ہی ہے تو کم از کم اپنے گناہ کو دوسروں پر ظاہر تو نہ کرو اور ایسے لگا ہوا ہے بعضوں کی اسکرین پہ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے لہذا تصویر کھینچ کر اپنے بچوں کی تصویروں پر رکھنا گائے کی تصویر بنانا بھی میں قربانی کر رہا تھا میں نے پہلے منع کر دیا کوئی خبردار کیونکہ وہ ذرا عام جگہ تھی ہمارے اللہ کا شکر ہے ہاتھے میں تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن عام جگہ تھی وہ برکت کے لیے جو ہے قربانی کر رہا ہے انہوں نے جو ہے وہ فوراً موبائل لے کے آ میں نے کہا کوئی یہاں پہ تصویر نہیں بنائے گا ورنہ قربانی نہیں کریں گے جس کو تصویر ہو آگے آ جائے ہم تو نہیں آ سکتے تو ناجائز کام کرتے کیسے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں اپنے دل کو مارنا پڑے گا اپنے دل کو مارنا پڑے گا ہاں جیسے بے جان چیز کی ہاتھ کی تصویر الگ پیر کی الگ ایسی تصویر جائز ہے لیکن میں تو حضرت والا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 چار سو بارہ پر فتح نا سوسائٹی بھائی بھائی ہے نا تو اس میں یہ موجود ہے یہ موجود ہے کہ آٹھ ربیع الاول آپ کی ولادت شریفہ کا دن اور بارہ ربیع الاول آپ کی دنیا سے واپسی کا دن ہے جس پہ خوشیاں منائی جا رہی اس پہ اکثر کا اتفاق ہے کہ بارہ ربیع الاول آپ کی دنیا سے رحلت کا فرمانے کا رحلت کا مطلب سفر کرنا دنیا سے واپسی پردہ فرمانے کا دن جو ہے وہ وہ بارہ اب بتائیے خوشی کس دن منائی جا رہی اس میں یہ جتنے دینی معاملات ہوتے ہیں کوئی ایسے ہی نہیں ہو جاتے اٹکل سے ایسا کیسے بتائیے شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا کوئی وجہ تھی نا کیوں چھپایا حضرت شیخ نے سراد کے ساتھ اس کو بیان جو نبی چودہ سو سال بعد کی خبریں دے رہے ہیں علیہ السلام وہ وہ شب قدر کی تعین نہیں کر سکتے بھلا دیا بلانا مقصود تھا اسی طرح اس تاریخ کو بلانا بھی مقصود تھا پیر کا دن فرما دیا پیر کا دن جو فرما سکتے تو ولادت کی تاریخ نہیں بتا سکتے جو چودہ سو سال بعد کی خبریں دے سکتا ہے وہ اپنی پیدائش اکتالیس سال پہلے کی خبریں نہیں دے سکتا چالیس سال کے بعد نبوت ملی اکتالیس سال میں پتا چلو بھائی خوشیاں مناؤ یہ دن ہے پیر کا دن آپ نے بتایا ربیع الاول کا مہینہ بھی یقینی ہے پیر کا دن بھی یقینی ہے لیکن پھر بھی تاریخ یقینی نہیں ہے اصل میں کوئی کتابیں دیکھے تو پتہ چلے نا بس سن لیا بس سننے سنانے پہ چل رہے پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے علم حاصل کرنے سے اصلی چیزوں کو دیکھا جائے نقلی چیزیں منہ کو لگ گئی لیکن اب ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم سنتوں کے یہ اتباع کریں درود شریف کا اہتمام کریں اور یہ بھی غلط ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اس دن میں بجائے اللہ گلّہ درود شریف کا اہتمام زیادہ کریں آپ نے اگر فرمایا ہوتا کہ اس دن درود شریف کا اہتمام زیادہ کرو تو ہم پہنچا دیتے یہ بات آپ کی امت آپ نے جمعے کو فرمایا کہ عام دنوں سے زیادہ شب جمعہ شروع ہو چکی ہے جمعے کا دن اسلامی اعتبار سے دن مغرب میں تبدیل ہو جاتا ہے لہذا ابھی ہم جمعے میں ہی بیٹھے ہیں اس لیے اگر جو تیاری ناخن کا تروانہ یا جو تیاری جمعے کی شب جمعہ میں ہوگی وہ جمعہ کی کہلائے گی غسل مستثنا غسل فجر کے بعد سے جمعے سے پہلے تک ہے اس کا وقت فجر کے بعد سے فجر سے پہلے والا غسل بھی غسل نہیں کہلائے گا وہ وہ الگ کہلائے گا فجر کے بعد سے تو لیکن جمعہ جمعے کا دن جو درو شریف کی فضیلت یا مرنے کی فضیلت مرنے کی فضیلت بھی ہے کہ جو جمعے کے دن جس کو موت آئے گی اگرچہ روایت بہت ضعیف ہے لیکن فضیلت کے باب میں جو روایت ہے وہ بیان کر دی جاتی کہ جمعے کے دن جس کو موت آئے گی اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا قبر میں حضرت ملا علی قاری رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ملا علی قاری نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ جس کا حساب اللہ تعالیٰ قبر میں نہیں لیں گے اور اس کا اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا تو پھر حشر میں کیوں حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کیوں نہ رکھی جائے لہذا جمعے کی موت مدینہ شریف کی موت مانگنی چاہیے ایسی جگہ اگر موت آ جائے تو اس سے بڑھ کے زندگی سے بڑھ کر ایسی موت ہے کہ دیار محبوب میں آدمی کا دم نکل جائے اس سے بڑھ کے اور کیا موت ہو سکتی تو لیکن زندگی جب تک ہے جب تک سنتوں پر فضا رہے میں نے عرض کیا کہ سنتوں کی بارشیں کر دیجیے گندگی دھل جائے گی زندگی دھلنے کا طریقہ یہ کہ ہم سنتوں خود بھی عمل کریں اپنے دوست احباب کو یہ بتائیں مسواک کی سنت ہے کتنی عظیم سنت نشہ کرنا سگریٹ پینا افیم کے نشے میں فرمایا ستر برائیاں ہیں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ کلمہ یاد نہیں آتا مرتے وقت اس کے برعکس اس کے برعکس مسواک میں ستر فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مرتے وقت کلمہ یاد دلاتے برش کرنا جائز ہے کس نے منع کیا بھائی برش کرو دس منٹ تک کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ دس منٹ کرو بھائی ہم نے تو منع نہیں کیا ہم لوگ تو دو تین منٹ میں کر لیتے ہیں اور بچے تو ایک منٹ میں بھاری ہو جاتے ہیں چلو یہ ہو گیا فارمیلٹیز پوری ہو گئی اچھا ہے برش کرنا لیکن لیکن مسواک کی جو جو سنت سنت ہے ہے یہ اصل ایک مسواک سے بغیر مسواک کی کی نماز ایک نماز ہے مسواک کے ساتھ ستر نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے الگ تو جتنا آدمی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں اب تو مسواک صرف دینی مراکز تک محدود نہیں ہے بڑے بڑے جنرل اسٹورز میں بھی مسواک ملتی ہے اور چلے جائیں ایسے مراکز میں حضرت والا کی ملتی ہے مدنی مسجد میں تو ڈھیر کا ڈھیر ہے پہلے دو روپے کی ملتی تھی جب خریدتے تھے اب دس روپے کی تو دس روپے کی بھی کیا حیثیت ہے گھر میں رکھے دو چار جیسے ہی پرانی ہو جائے دوسری بھگو دے رات میں بھیگی رہے صبح بالکل تارو تازہ ہو جائے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو مسوک جاتی اس کو پانی میں بھگو دے اب یہ طریقے بھی بتائے جا رہے کرنے کا طریقہ بھی اس بات کرنے کا طریقہ بھی عام مشہور ہے ایک انگلی چنگلیاں جو ہے اوپر رکھی جائے باقی جو ہے وہ نیچے رکھی جائے یہ سب سنت کے طریقے ہیں سنت کی ادائیں صحابہ نے جنگ فتح کی ہے اس پر جب مشورہ کیا دیکھیے سنت کی حیبت ہے اور کیا چیز کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کچا چبا جائے گا لیکن حیبت پڑ گئی کیونکہ سنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نور رکھا ہے یہ حیبت رکھی آج دنیا اسی لیے کانپ رہی جو پوری داڑھی رکھتے ہیں ان سے کانپ رہی چھوٹی داڑھی والوں سے ان کو کوئی خوف نہیں پوری داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں یہ یہ بنیاد پرست لوگ ہیں یہ جو ہیں یہ یہی لوگ ہیں جو تبدیلی لا سکتے ہیں کسی وقت بھی اور انشاءاللہ جب آئے گا وقت تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے اسی طرح کر دے گا مل گئے کعبے کو سلم خانے سے جو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہلاکو کی اولاد چنگیز کی اولاد کو ایمان دے سکتے ہیں وہ کیا امریکنوں کو ایمان نہیں دے سکتے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ ان کو بھی ایمان دے دیجیے اللہ سب کے لیے مانگتے تھے جن کی قسمت میں ایمان ہی نہیں ہے تو وہ تو امن کے خلاف ایمان امن بھی ہے اس کے اندر شامل مومن امن دینے والا ایمان جو ہے اس کے اندر خود امن موجود ہے تو ایسے ایسے بد امنی سے بہتر ہے اس ایسے کو ایسے سے زمین کو پاک فرما دیجیے تباہ و برباد ایسوں کو فرما دیجیے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے جن کی قسمت میں ہی اسلام کی روشنی نہیں ہے ایسے اندھیرا پھیلانے والوں کو آپ راستے سے ہٹا دیجیے جو جو ہماری مستورات کو اب بتائیے ان کا چل رہی ہم یہاں پردہ نافذ نہ کر سکے وہ انہوں نے وہاں بے پردگی نافذ کر دی ہے فرانس میں دس سال کی سزا ہو گئی ہے اس عورت کو جس نے پردے کا کہا نہیں ہم پردہ کریں گے اس طرح فلائٹ میں جو ہے وہ واپس کر دیا جاتا بے ہے والیاں والی الاؤ نہیں کیا حال ہے دنیا جو ہے وہ پوری طرح مٹانے پہ لگی ہوئی ہے اور ہم جو ہے ہم خود بھی مٹنے پہ لگے ہوئے یہ سب باقی بہت مشکل ہے اس دور میں ہر قوم کے نظریات ہوتے ہیں کوئی سیکولر نظریہ ہے کوئی کوئی جمہوری ہے کوئی فلاں فلاں ہمارا نظریہ اسلامی ہے تو اس اس میں میں کسی کو کیا اعتراض ہے یہ تو دین فطرت بھی ہے اور قرآن کریم کا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں آج بحث ہو رہی مسٹر جنا کا یہ نظریہ نہیں تھا نہیں وہ تو آزاد بالکل سیکولر پاکستان چاہتے تھے اقبال کا نظریہ یہ نہیں تھا ان کی خود داڑھی نہیں تھی عام طور پہ جیسا مشہور ہے بتائیے ہم اقبال اور مسٹر جنا کے پیرو ہیں یا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہم کیا ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں کھلے ہم بتائیں نا کہ ہم امریکی نظام چاہتے ہیں یا ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں یہ لکھنے والے بس کہیں کہیں نہ وہ یہ چاہتے تھے اور یہ مسلط نہیں کیا جا سکتا بولو نا ہم ہی مسلمان نہیں ہونا چاہتے صحیح صرف نام کیا یہ لکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے تاکہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے معلوم ہے نا جب ایک ایک تاثیر نامی آدمی نے بد کلامی کی تھی اور اس کو سبق سکھایا گیا تھا ایک اور ایک اور سیاست دان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے تھے کہہ رہا ہوں تھا اور تھی بھی نہیں کہہ رہا ہوں تو اس کو جب کہا گیا اب کیا ہوا اب بیانات نہیں آ رہے گا میرے بچے چھوٹے چھوٹے بیانات کیسے آئے گے بچے چھوٹے چھوٹے تو یہ بیچارے مسلمان ظاہر کرنا بھی ان کی مجبوری ہے مسلمان ظاہر کرنا بھی ان کی مجبوری ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ایمان کو اتار دے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے بعض لوگوں نے قسم کھا لی تھی میں ایمان نہیں لاؤں گا میرا گھوڑا ایمان لا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوا تو ان کو بھی ایمان دیا اللہ تعالیٰ لہٰذا مانگنا چاہیے الحمد للہ وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رب انصرنا على القوم المفسدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم واقعیتا کا الوليد يا الله اللہ عبد الرحيم رحم فرما دیجئے ہمیں معاف فرما اللہ جتنے بیمار ہیں سب کامل عالم نصیب فرما فرما اللہ ہماری پریشانیوں کو کو دور کراچی اور پورے پاکستان امن کا گہوارہ بنا اللہ آپ کا نام نام بہت بڑا ہے جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی سب پر فرما اور یہ صدیقین کی خط تک ہم نے کو پہنچا اللہ بدعات کے اندھیروں کو دور فرما دیجیے سنت کی روشنی کو عام فرما دیجیے اسلام کو ساری دنیا میں غالب فرما دیجیے کفر کو مغلوب فرما دیجیے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے اتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما دیجیے اس گھر کے مکینوں پر اس محلے والوں پر پورے کراچی والوں پر پاکستان والوں پر اپنی رحمتیں بے شمار برسا دیجیے اے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دیجیے اے اللہ بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرما دیجیے کتنے دوست ایوان ہیں جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیر کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے ہمارے گھروں میں بھی دین کو نافذ فرما دیجیے ہمارے بازاروں میں بھی دین کو نافذ فرما دیجیے یا اللہ ہمارے ملک میں